حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تین اوقات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے تھے کہ ہم ان میں نماز پڑھیں یا اپنی میتوں کو دفن کریں جب سورج نکل رہا ہو حتیٰ کہ بلند ہو جائے این دوپہر یعنی زبال کے وقت حتیٰ کہ ڈھل جائے اور جب غروب ہونے کے قریب ہو حتیٰ کہ غروب ہو جائے راوی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اسی کے قریب تھے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار ایک سو بانوے